اشارہ آ بھی گیا کہ انگریز کی تعلیم سے بغیرت بے ایمان بنتے ہیں جب بغیرت بے ایمان بن جاتا ہے پھر انگریز کی حکومت چلاتا ہے اس کے اشارے پر ناچتا ہے کیونکہ غیرت ایمان ایک شہ ہے جو کفر کے آگے کھڑی ہو سکتی ہے بے شک کفر کی غلامی کو جو قبول نہیں کرتی وہ کیا چیز ہوتی ہے غیرت ایمان ہوتا ہے اور کیا تعلیم سے انگریز کی تعلیم سے انگریز کی حکومت قائم ہے اس پر میں دلیل علامہ اقبال سے دینا چاہتا ہوں سبحان اللہ ہمیں کہتے ہیں تو مسٹر جنا کے خلاف ہو ہم کہتے ہیں تو علامہ اقبال کے مخالف اللہ اگر وہ کہیں تو مسٹر جناح کے مخالف یہ ہوتا ہے تو ہم کہیں گے علامہ اقبال کا مخالف کیا ہوتا ہے میں چاہتا ہوں مسٹر جناح کے مخالف کچھ بھی نہیں ہوتا ایمان والا اور غیرت والا ہوتا ہے علامہ اقبال کا مخالف نہ غیرت والا ہوتا ہے نہ ایمان والا سبحان اللہ کیونکہ اقبال تو غیرت ایمان کی بات کرتا ہے مسٹر جنا صاحب ہیں جو ہر طرح کا سبق دیتے ہیں اقبال صرف غیرت اور ایمان کا سبق دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داری اب دیکھو اقبال کیا کہتے ہیں کیسے انہوں نے کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں ایک لڑکے فرنگی نے کہا اپنے پسر سے سبحان اللہ بتا رہے ہیں کہ انگریزی تعلیم سے انگریز کی حکومت کیسے قائم ہے ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے فصر سے لرد لارڈ کا مفرس ہے لارڈ انگلش میں کہتے ہیں اقبال کی ایک عادت تھی شاعری کے اندر اس نے شاعری کے اندر کیونکہ مسلم امت کو اپنا پیغام دینا تھا اس وجہ سے نظم اور شاعری کے اندر اقبال نے انگلش کا ایک لفظ استعمال نہیں کیا سبحان اللہ جاسوسی کرنے کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے ان کی زبان میں بولتا تھا کر کے بتانے کے لیے اپنی زبان بولتا لاڈی کہا سکا لرد فرنگی نے کہا اپنے سے فرنگی لارڈ انگریز کو کتا بڑا اپنے چیل چم سے کر اپنی نسل حرام جی کو کہہ رہا ہے مندر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ اسے بیٹے پوری دنیا پر عالمی حکومت کا پھر کیا طریقہ ہے وہ کنجر بڑا کنجر جو ہے وہ چھوٹے کنجر کے بچوں کو الو جو ہے وہ الو کے پٹھوں کو اپنی حکومت دنیا پر قائم کرنے کا اور قائم رکھنے کا طریقہ بتایا کیا طریقہ ہے قائم رکھنے کا کیا طریقہ ہے انگریز آیا مکاری اور اصلے اور جنگ سے لڑائی سے مکاری اور جنگ دو کو اختیار کی استعمال کیا لیکن آج تک جو قائم ہے وہ تعلیم سے دیں گے ریل میں رکھنا جو قائم ہے اور موجود ہے مسلمانوں میں سبھی جیتنے کے بعد بھی وہ انگریز اپنی مانتی اپنی صرف تعلیم سے بن سکتے جی۔ توجہ ذرا رکھنا اس کے ساتھ وہ اپنا کیونکہ وہ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے جو وہاں بھی کتا اپنے آپ کو توحید کہتا ہے یہ کفر کی فرما برداری اور عالمی حکومتوں کو مان کر یہ خود مشرق ہے اور مشرقوں پر اس کی تابے داری کر رہا ہے برائلر جو ہے وہ اس کی تابے داری کر رہا ہے جو شیعہ اس کی تابے داری کر رہا ہے اس کی حکومت چلانے والے یہ ہیں وہ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے ایسے ہے نا جو ختموں پر لڑتے ہیں فرنگی کی حکومت چلانے پر ایک ہے کفر کی حکومت کی تابے داری پر یہ سارے کر کتے بہادی کی توحید کی تمبی نہیں کاٹتی یہاں پر ہے یہاں پر اس کی توحید کو کچھ حالت کے انگریز کی عالمی حکومت سعودیہ طرح تمام عربوں ہمارا جو ہے سب وہادیوں کی حکومتیں ہیں ہے ایسے کہ نہیں اور کے تابے دار ہیں وہ سارے اقوام متحدہ کے ہیں کہ نہیں اقوام متحدہ پر پانچ ویٹو پاور ہیں پانچوں کافر ہیں معلوم ہوا کتے سے پوچھ وہاں بڑے کتے امام اعظم ابو حنیفہ کی تابے داری شرک کہتا ہے کتے کا بچہ ماچو پانچ کافر انگریزوں کے پیچھے چل رہا ہے وہ تو رکھے سور کے بچے فتنے بازوں تم سب سے بڑے مشرق تھے تم نے ان کی حکومتوں کو قائم کیا دنیا نہیں غلط ادھر درباروں پر پھونکتا ہے ادھر جا کر وہ ابھی حکومتوں کو پھونکو نکل حکومت ختم کرو انگریز کی تابے داری ختم کرو یہ تم جو اقوام متحدہ سے پابند خود سے بنے وہ بند کرو ادھر جا تبلیغ کر میں غریب کا بچہ ادھر سے پیسے لے کر ادھر مدرسے بناتا ہے ادھر کھانے پینے کا سارا ڈھالو پابند بند کرتا ہے خود کا بچہ ادھر تبلیغ کیوں کرتا ہے درباروں پر تو بڑی کاٹا کرتا ہے سرکار کیا کرتے حکومت کے خلاف کب تو صحیح پتا چلے گا اب بات کو سمجھو بال کہتے ہیں بڑا الو کا الو الو اپنے پٹے کو انگریز کتا بڑا ہوا اپنے غلاموں اپنے بچوں کو کہہ رہا کہ طریقہ کیا ہے ہمارا حکیمت حکومت چلانے کا بیچارے کے حق میں ہے سب بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر شیر ہے جنگل کا بادشاہ ہے برا کہتے ہیں بکری کے بچے بڑے بکری کا بچہ کہاں شیر کہاں بھائی شیر کے جو شیر کیسے رہتا ہے یہ بتانا نہیں چاہیے شیر کیسے کھاتا ہے کیا کرتا ہے یہ طریقے بکری کے بچے کو نہ بتاؤ بکری کا بچہ صرف وہ لکما بننے کے لیے ہے کھانے کے لیے ہاں وہ شیر ہے لہذا تم شیر بنو صرف کھاتے رہو اور لوگوں کو لوگوں کو کھانا کیسے ہے ان پر حکومت کیسے قائم کرنی ہے یہ اپنے سینے میں راج رکھو حکومت کا راز دوسرے کو مت بتاؤ اپنے سینے میں رکھو کیا کرنا ہے اب کیا حکومت کا راز سینے میں رکھا ہوا اس کپڑی کے بچے نے سوال یہ ہے کہ جو راز سینے میں اس نے رکھا ہے اقبال اور سینے تک پہنچ گیا اس راز کو پا لیا بے شک ہمارے بزرگ ایسے ہی ہوتے ہیں سب کتنے تو سمجھ گیا پیسہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو سکولیوں سے پوچھا کتے جیسے تم نے اقبال کے کلام کو چھپایا ایسے خدا کے کلام کے ساتھ تم نے ڈنڈی بے شک بے شک بال کہتا ہے انگریز کہہ رہے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو خود ہی کس کو کہا اقبال نے ایمان اور غیرت کو کہا وہ کہتا ہے یار ایسے کر ہر مسلمان کے اندر ایمان اور غیرت ہوتا ہے یہ بڑا سخت ہے اس کو ہم لاکھتے ہیں لالچ دیں ادھر جب تک غیرت ایمان ہے یہ لالچ میں نہیں آتا جی، جی۔ غیرت ایمان نکال پھر یہ بہن نچائے گا ماں ہمیں پیش کرے گا سب کام کرے گا فخر کرے گا ماں بہن جا کر کہے گا ترقی ہوگی ترقی ہوگی نکال لے پہلے تعلیم کے پیچھا کر جس طرح لوہا ہوتا ہے ایمان سے بتاؤ لوہے سے پرزے بنانا ہو تو پہلے اس کو آگ میں ڈالتے ہیں یا نکالتے ہیں ڈال کر اس کی سب کی پانی کی طرح بن جاتا بے شک ایسے بے شک جس طرح کی ڈائی کرتے ہیں اسی طرح کا پورزہ تیار ہو جاتا ہے بے شک فیٹ کی ڈائی کوٹ کی ڈائی کی ڈائی ہاں؟ کی ڈائی جس طرح کی پیش کرتے ہیں اسی طرح کا پرزا تیار ہو جاتا ہے جب تک لوہا لوہے کی طرح ہے تو پرزا نہیں بن سکتا ہاں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غیرت ایمان کا لوہا ہے یہ مومن کیا ہے غیرت ایمان کا لوہا پہلے اس کو ڈھال دے پیسے کے پیچھے اس کو اتنا ہلکا کر دے کہ سر سید کہہ رہا ہے خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے اب ہم بتا جن کا بڑا کتے کا بچہ یہ بھاؤک رہا ہے کہ خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے اب مومن کیا ہے ایمان اور غیرت جب ہے یہ کہتا ہے خدا رسول تو بڑی بات ہے ہماری عزت اگر جا رہی ہو نا تو ہم جان قربان کر دیں گے عزت کو نہیں جانے دیں گے پوجا یہ ذہن اور پوجا اتنا تبدیل کر لینا کہ خدا ملے پیٹ رہے یا خدا ملے نہ ملے دین رہے یا ایمان سے بتا امام حسین نے پیٹ کے پیچھے جان کے پیچھے دین قربان کیا ہے یا دین کے پیچھے جان قربان کی تو جان کے بعد پیٹ پیٹ کا کام بعد میں آ رہا ہے کیسی عجیب بات ہے اسلام کے لیے جان قربان کرنا فرض ہے اور وہ کتے کہہ رہے ہیں پیٹ کے پیچھے سب کچھ دے دو اب جس کا یہ بن گیا بتا اس کا لوہا ہو گیا نرم ہو گیا ہاں؟ جب لوہا نرم ہو گیا اب ڈائی دے پھر بھی ہوگی تو کنجر بن جائے گا سید ہوگا تو کنجر ہوگا سید ہوگا کیونکہ ڈائی وہ نرم ہو ہاں جی۔ ہو گیا کیا گیا لوہا فولاد ختم ہو فولاد کی سختی ختم ہو اب بہن چودوں کا سردار بنانا چاہتا ہے یہ بنے گا ہاں چودوں کا سردار بنانا چاہتا ہے یہ سب بنے گا دیکھا ہے پیسے کے پیچھے سب کچھ کرنا چاہیے ایمان سے بتاؤ ہر سکولی کا یہی ہے کریں گے خدا دین ایمان قرآن خران بہن جی درجہ دی جتنے مرضی لگے سان روپیہ ہونا چاہیے چاہیے کوٹھی ہونی خوش پیسے

سید حضرت صاحب کا اس کا پتر کتب کا پتر ماشاء اللہ تاڈے پیر تاڈے اپے دا دربار سی جیلانی کون دی جیلانی کار موسی باغ شہید دربار دا سجاتا نہیں ہن دے جدو اصل خودی جنو اقبال آکھدے نے غیرت اور ایمان اس بہن سے چلے گا مخ گیا ہن جدر چاہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم ملائم کر ملائم ملائم نرم کر ملا ڈائی اگے کر فلمی کرنا نہیں بن گیا ڈائی کرتے جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کھانے والا بن گیا جیڑی ڈائی اگے کرتا جائے گا پورا اگوں کہ میم یہ سا منصوبہ سازش کوئی ناکام ہے تعلیم لانتی پٹھی کہ سونا جڑا خالص ہوں نا وہی پہچان کہ ترک ٹینک تیزاب تیزاب تیزاب تیزاب دے سٹ انہوں نہیں کھانا سونے سونے نو نو کھا جاتا ہے ہے ہے ہے او دا دا رنگ چٹ اڑا لیکن اصلی اصلی لوہے وہ پر تعلیم ایڈا تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالا ہمالا پہاڑ ایران سونے کا ہمالا ہو مٹی کا ہے ایک ڈھیر سونے کا پہاڑ جی سارے تیزاب ناکام ہر منصوبہ ناکام جس مسلمان نو نہیں بدل سکیا ساری تعلیم چ لیا جی میں اسی آخیے جی میں گلا نہ بنیا کھڑا ہو تو پھر سارے سونے کا ہمالا ایمان تے غیرت دا پہاڑ ہوئے گا مٹی کا ڈھیر بنیا اللہ گولی مار دیا گا در کر دیا گی حکو کر پہلے سچی دس یہ بہن چودہ ڈائی یہ ڈائی سامنے ڈائی یہ ہوں اس طرح کا لوہیا موم ہوا ہے غیرت ایمان دے وچوں نا بولو لطیفے دی گل ہے میں میں اگلے دن پولیس پولیس والا میرے گفتگو وچ آ بیٹھا مینوں کہندا باتاں ہو جا سنیا کرتی اور تو پہلا میڈیکل ایک کر دینے تو کردے گڑ نہیں مجھے <laughs> اگلی سنو میں میں میں میں کیا سنیا کڑیاں کڑیاں چیک چیک کر کر دیا دیا بڑیاں صرف گولیاں نہیں کہنا اتنے بندے کھڑے ہاتھ اٹھا کہو لوگو اپنی کڑیاں نو سکول بھیجتے ہیں وہ صرف ٹریکٹر ٹٹے چیک کرانے باقی بھی خیر بھن کی ٹٹ ویکن دئیے ٹٹے ویکن دئیے مرنا جائے بہن تو پناہ ہزار میں

جدو میں لائی صاحب صاحب گنجا فلانے دعا ہو رہی اللہ اللہ سارے کاروبار کاروبار کے جائے چوٹا جو قبضہ گروپ پہ رسا جی دھی بہن دی دی کمائی کھان والے والے خدا مخلوق نو مرا ہر پاسے برباد کر دی دے دے چھوٹے کھان والے بہن دا دا دا چھوٹا سارا کاروبار انہاں حرام کفر ہے تو انا یا ہوا اپے کرتی سارے کاروبار بند کرا کر

ساری کمیٹی داڑی توفیق عطا فرما شامی انہیں جواب دے سکتی دعا دئیے سبنٹ دین بس دعا دے تو دعا سمجھ دے یہ بھی یعنی لانسی قوم بن گئی غلامی میں بشر عزت کے معنی خون کھاتا ہے محل کا شوق لانت کا خوشی سے بھول جاتا ہے لانت کا شوق ڈالے پائی کھڑی ہے قوم ہوں بابا ماں چوت کے نال شگرد ماں چوت کا بن کے تے بہن چوت تیار ہوئے کھڑے نے دعا یہاں نے کتنے لفظ یہاں نے دی اکل کھوپڑی کتنے رہ گئی ہو سمجھ نہیں لگی جلدی تعلیم کے اقبال آمد ہے عمر انگریز بھینٹ چوٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے او میرے بچے ہو مات تسی سمجھو میں چھوٹا کوئی منصوبہ تے پلانٹ لائے ہیں پہ بڑا بڑا پلانٹ جب میرا سکول میرا بڑا بڑا پلانٹ ہے پہ انگریزی پلانٹ اقبال انواتے ہیں تو تعلیم داد دائن واسی پلانٹ اقبال ساتھے کیا کھنو ہے پلانٹ کی ہوتا ہے ہر بھینج اکی کا تھوڑا تیار ہے اقبال صاحب معلوم ہویا پہلے ان تو مشاہدے تے تجربے نال دلائل دیتے سن ہوں اقبال کے کلام نال دلائل دیتے تاکہ کسے پاسوں کوئی تواڈے سامنے مائی دلال بھج ہوں ناسکا پتر ناسک ادھر دوڑنا دور کھانا ہاں۔ کنا سے واقعہ نہیں ٹس کر سکتے گل سمجھ لگی رے جی؟ Yeah. تو اقبال کے کلام نال بھی ثابت ہو گیا کہ انگریز دی حکومت سکول دے دم نال ہے تو جو انگریز حکومت نو آکھے گا او سارا سکول نو آکھنا پینا ہے کہ نہیں آکھنا آکھنا پینا آخنا پیسے گل کرنا ہوں سچی دے پیا جی جدوں تسی سڑک تے چڑھ دیو موٹر سائیکل گڈی تے ہو

اچھا دسو راہ راہیت بھی پی جیشا کتے تے راہ ہوندے نے والے کتے کتے جڑے کنا کنا بڑے نہیں نہیں جدوں بول دیو دینے چاہندے اچھا وچ ڈکیٹ پے جاندے بے شک تہاڈا کہندے ہیں ڈکیٹاں کہکیت ہاں ہاں ہاں سبحان اللہ جی گل لٹن بھی بھی ہوئے تو لٹ ڈکیٹ لینا تیرا کتا کہہ کے ادھر کیوں نہیں جانا بس اینا دس جی گل لٹن بھی تیرا کتا کہہ کے ادھر کیوں نہیں جانا معلوم ہوا تین پتا ول لٹن دے ادھر ہیں ادھر کدی ملنا یہ تو نہیں کہتے گا آپ بھی پڑے گا گا گا ہو سکتا ہے آ جان فڑیچے کٹیچے لانسی وہ لٹ لٹ بھی بھی بھی بھی لیں لیں بچ بچ جانے جانے اتو سلوٹ بھی مارنا پہ بے شک سب ٹھیک چڑی یہ ہے ساتھ سارا سب ٹھیک بڑی مہربانی مطلب یہ ہوتا جان چاہیے مینو دس کیا تعلیم دا اثر ڈنگر بنا یا انسان بنانا انسان بنانا

زرداری صاحب دی دو پچھو تر جڑا ہے او کتے دا بڑا اوتے سر او دا لا دیندے بے شک اے موبائلن کریا پھر ہاں جی میرے ربا میں مینوں اگلے دن موبائل اچ کسے نام مراد سنایا ہے اس وچ پنجابی نظم ہے شان زرداری اوے دوائی خدا دی کتے بندے کچھ میں میں کیا کیا لانتی لانتی والا سی تیرے تو ماسٹر پروفیسر ایک نہیں ہزار درداری تیار کیتے نے ایک لہر لے جا پچھڑا آئے گا ایک فٹ لمبی دے گا کہ نہیں ہوئے پھر پھر نظم کھڑا گا بے شک چپ دعا موڈ پہ کون لانتیو تھلا پہ اچھا موڈ پہ اقبال جو سیاح سی وہ آدھا تعلیم تعلیم کے پیزا شیر جو لکھا ہے اور تو اتنے کی آدھا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم کلیسا کیوں کہ گرجے اہل کلیسا گرجے والے کون ہیں

دین و مربت کے خلاف اور تو بچہ تیرا سازش کا شکار ہو گیا دین کے خلاف بھی سازش انسانیت کے خلاف بھی نتی داخر پوری دنیا سے نظر مار دین دست کسی تھام پہ انسانیت ہر تھا قتل بھی کھڑی ہے اقبال سیاح سی آدھا لانتی مسلیا کل کا علاج کرے صرف سکول کا کام جہاں تین انسانیت نہیں پی جس دی انہیں قتل کیا اور یہ اہل کلیم صاحب کا نظام ہے میں کہا سکول کتے ہو یہ شیر سے باہر لکھ دو اللہ اور دگا بازو دجالو ہم مکار اور کر قوم دے نال فریدی ہو پھر کھیڈن والے ہو لانتی ہو یہ شیر سے باہر سبحان اللہ سبحان اللہ کنے بندے بچ جان یہ تو پڑھن گے اور یہ اہل کلی اور یہ ہاں جی۔ اور یہ تو شعر لکھے ہیں تو تھلے یہ تو تھلے اشارہ ہوئے ہاتھ دا ہاں جی، ہاں جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام ہے تعلیم ایک سازش ہے تو تو انا تعلیم ہے وہ کندا لانتی پھٹوا میں اندروں دیکھا ہوں باہر میں میں یورپ تک پھر آیا اندر اندر جی نے گل وہ پکی پکی پکی ہے بولو ایک ہونی گل گل کرو نا جی۔ کہ لائن یہ کچھ آخو جدو گل کرے سکول ٹھیک ہے سالا دیکھا تو آخ میں نہیں نہیں ویکیا ویکیا تو اقبال کھڑا بس کنجرا سارا اندر کہ آپ منگ گے گئے پیا وہ کیا آخر ہے یہ سازش ہے دین دے قتل کرنے انسانیت نو دنیا تو مکاؤ صرف سازش ہے تعلیم نہیں نام بدل نال حقیقت نہیں بدل گئی اچھا، تعلیم کا کتے کتے بنا ہے ہے کہ کہ بندے بندے رہی پھر تعلیم آخر تین حرام ہو گیا نہیں بے بے شک شک اچھا ہوں ذرا آخری رکھا جی یہ دسو بھی گلر جان دو کتورے گلر یہ بڑے ہوں نے کتے بنتے ہیں یا خرگوش وڈے کتے ونڈے بولو گلر وڈے ہوں کتے بنتے سارا جدو حکومت لگ جانا ہاں، کتے بلے یہ مطلب ہے جنہ چیر نہیں لگے

سارے خالی بس کہ ہےاری والا گل کرنا جہاں بھی گیڈی تو سڑکے داری منہ بھی بھی بیٹھا یار کدھر نہ مل ہوئے

جگا بھی پوریا مر تھان گئے اسی سمجھا سی بابا بے بےدبان

بے شک اور میں کیا لانتی دے پوترا غیر سیاسی طاقت کفر دی پوری دنیا دی حکومتاں دے نال نے انگریز دی حکومت نال نے او دلیا تینو کنے آکھیا اے داڑھی پگ سنت رسول دی اور لانتیا داڑھی پگ او دی سنت رسول دی اے جن نے سنت رسول دی کرنی ہے تے غلامی وی رسول اللہ دی کرنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پترا غلامی انگریز دی سنت رسول دی تے نبی دی توہین ہے سبحان اللہ

ہاں، تین پتا نہیں قرآن قرآن قرآن قرآن کنو جنت لے لے جانا جانا ہے ہے نے اونو جڑا نو تے چلے قرآن کیا کافر دی چلے کافر دے پیچھے پڑے قرآن تو اس کی بڑا دوستی ہے لانسی کا پوترا تیروا انگریش ٹاٹا ٹرٹا بول دے سر جی سچی دس ہوئے جہاں قرآن کا حافظ نبی دی سنت تن دے اوپر سجا کے تے فرنگی بہن چود نو سلامت تے سلوٹاں دے اگے ٹٹو بنیا کھڑا ہے تے او دا غلام بنیا کھڑا ہے اس تے نبی پاک دی توہین بے خیر کر دے سنت رسول کی ہو تو غلامی دی رسول کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتوں بندہ ایمان والے کتوں لگ بے شک سے تر گئی دنیا کتے جو پرائیویٹ والے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ یورپ جا رہے ہیں یہ تبلیغ ہو رہی ہے لاکھوں کو کلمہ بہت لانتی میں نے کہا لانتی انگریز کی حکومت تکلیف کر لو انگریز کے نظام کو مان لو وہ کہتا ہے ہمیں بھی کلمہ پڑھا لو کیونکہ جب تم کافر ہو گئے تو تمہیں کلمے نے فائدہ نہیں دیا ہمیں کیا نقصان دے گا ہمیں کیا نقصان دے گا بڑا بڑا ادھر آؤ تبلیغ ایسی کرو ادھر لندن میں شدید ضرورت ہے ایسے مبلغین کی شدید ضرورت ہے سمجھ نہیں آئی میں تینوں آخیا تاری منا مخالف کمارا نہیں داڑی والا موافق سر سوار آگوں دا سر دتاج تاج بننے انہوں نے گوارا ہے سمجھ نہیں لگے تینوں ہو جائے کتے دے پتر جڑے انگریزی حکومتاں دے غلام تے ٹٹو انگریزی حکومتاں دے حق وچ نے کبھی کفر دی حکومت نظام دے خلاف گل نہیں کردا اے کتے پد ترین کافر نے اے کلمہ پڑھ رہے ہون تبلیغ کرن سمے شیطان دے پتر ٹر دے پھر دے بے شک سبحان اللہ یہ لاکھوں کو انہوں نے اسلام میں نہیں کفر میں داخل کیا ہے حضرت سبحان اللہ سمجھ تو ملا اسے انہوں نے لاکھوں کو اسلام میں داخل کر دیا بغیرت کا بچہ انہوں نے اسلام میں نہیں اس اسلام میں داخل کیا ہے جس کو فرنگی اسلام ماڈرن جدید روشن خیال اسلام بغیرت اسلام کہتے ہیں اور اسلام بغیرت ہوتا ہی نہیں اسلام وہی ہے جو سرکار نے دیا وہ سراپا غیرت ہے بے شک وہ کفر کی غلامی کو قبول کرتا نہیں کفر کی حکومت کو قبول کرتا نہیں لا سکون فتنا اور سپ نو رکھ دیا لیکن سپ دے دند ڈٹ کے رکھ دیا بے شک کافر نو رہن دی اجازت دیندا ہے لیکن حکومت اسلام دی قائم کر کے اودے تے اودے دند کٹ کے اودی حکومت ختم کر کے اور میں تسمیہ نہ انگریز نے جو سکول قائم کیتے نے اپنی حکومت دا حکومت حکومت ایک کا ہے توجہ ایک ہے حکومت بنانا ایک ہے حکومت چلانا جو چلانا تو قائم رکھنا بنائی انہیں لڑائی نال آیا جدو انہیں مسلمان نہ لڑائی کی تھی مکاریاں کی تجارت کے بہانے آئے سازشاں کی کر کے جدو قائم ہو گئی ہوں اگے چل بھی ہوتی ہمیشہ واسطے وہ سکول کے کام نال پہ بے شک سمجھ نہیں لگی گل سکول تو سکول دے دم تے دی حکومتاں قائم نے تو بھائی اصل سارا کوفراں دا وڈا کوفر ساری برائی دی وڈی برائی سکول بنیا کیونکہ سکول دے دم دے نال انگریز دی حکومت تے او وڈا کفر ہے وڈی برائی ہے وڈا فساد ہے اساں دو تے صرف نظر رکھنے اور انہاں نو مکان واسطے سڈے کو طاقت کوئی نہیں اللہ تعالی کفر نو مکان واسطے او دے کول دو طریقے نے ایک طریقہ جہاد ہے ایک طریقہ عذاب ہے جہاد جدو ممکن ہوئے پھر جدو جہاد ممکن نہ ہوئے اج مسلمان ایسے کمزور تھے

اس لیے سجنا اس واسطے ہوں اللہ وحدہ لا شریک مولا دا کو طریقہ رہ گیا عذاب والا رسول اللہ کے دور جہاد آیا سی موسا علیہ السلام کے دور عذاب عذاب آیا کیونکہ قوم اگو کمزوری ہے ڈی سی پھر انہوں نے لڑن جوگی نہیں سی کسی طریقے لہذا انہوں نے حکم ہوا کلی انہوں نے کہو تو دین میرے کو لیا جائے اپنے گھر قائم کرو پھر جانے تو میں جانا پھر غرق کیتا قوم بنی اسرائیل نو اللہ آزادی بخشی اس لئے وہ حال دے وہ حالات نے بے ہر پاس کمزوری ساڈی دی اخیر ہے اساں اپنے رب دے اگے فریادی ہیں مولا تو کوئی کم کر اور اے بھی اساں جاننے سن لو جڑے لوگ سکول سکول سکول میں رکھے ہوئے نا اصل نقطہ وچ ہو رہے کی کہ جی سائنسی سائنسی ایجادات نے نا مشینریاں ہیں ہیں سمجھ ہڈی ہڈی ساڈے ساڈے کتے انگریز ہے شکشر نپک دے لگی اگر انگریز بہن چود کو سائنسی مشینری والا چکر نہ نہ ہوگی چکر نہ نا انگریز عوام سے عوام رہی مولویا نو بھی جی آخ گا نا کہ یار سکول سکو مروزی پڑوزان دکھا پہ مل کے کرساں آخر اتری دسا ٹھیک لیا ایسی سبزی سبزی کام سر کی کریے وہ چنگی بنی خری پکا گی آ

صرف رولا ہے انگریز انگریز دو کام ایک کو سائنس نہ ہوں نہیں لگنا سکول میں ایک دوسرا حکومت بھرتی نہ ہونا ہوئے ہوڑے نہیں لگنا سکول میں پھر آپ سکول یار بھرتی نہ ہو سکول کی کرم جا سکتا میں مسلمان کرم جا سن اور سمجھ نہیں آئی بھرتی بھرتی نہ ہو کی کرن جان سکول پڑھنے واسطے ہاں، ہاں، ہاں، فیس فیس کلو بھرتی نہ بھرتی نہ ہو تو فیس اگلے دے سدن بوے پہ آؤ کھانے میں کل بھی آخر دیکھے نہیں ہونا ہونا بچے جواب تو اور معلوم ہوا انگریز کے غلام ہر رنگ میں رہتے ہیں پگ کمیاں میرا رنگ اچھی جی انگریزی غلام نے سمجھے کتا نبی کا گلام لگاؤں ہے اندر اندر گل کر بزرگ فرماندر بندہ زبان دے پیچھے لکیا ہے زبان پیچھے کھٹا پچھے ویک کیڑا سور چھپیا میری داڑھی سے رہتا ہے سکھ جیڑی ہے چھپی چھپائی کہ کئی چیخا نے کہ داڑیاں کوئی چیخا نے سکھ جان نے پردہ پردہ میری داری سے رہتا ہے وہ تنکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے ہم داڑھی نہیں دیکھتے ہم پگ نہیں دیکھتے سن لے میرے کو قسم خدا دی بڑے بڑے مفتی معلوم میرا جی نہیں کرتا ہاتھ ملاؤ ہاتھ ملاؤ جی نہیں کرتا بے شک بڑے بڑے کتب شمار ہونے والے پیر خنزیر آتے ہیں ہاتھ نہیں کرتا جی نہیں کرتا منہ بے شک منا آ جائے میرا میں جدو کہ حق نو قبول کرنے کی گلامی خلاف یہ نفرت ہے نفرت ہے نو چار میں گلا جائے گا قسم خدا بھی کر کے آنا انہوں کول بٹھا جی کرتا جی کرتا ہاں پیار عزت اکرام احترام کرنے جی کرتا ہے اس واسطے کہ خدا رسول بھی دل ویکتے ہیں ایک ایک مدرسہ بنایا ایک زمیندار نے ضلع لودرا کے اندر مولبیاں آ لٹیا پیرا آ لٹیا کیونکہ بہت مربیا کا مالک اسی تیرے مدرسے نو کر کر گے دیں لاکھ لاکھ لاکھ کوئی کوئی کوئی کوئی دو لے لے لے گیا گیا گیا دس ایویں لٹی رکھے پاگ والے بخر لٹیا فلانے لٹیا لٹیا تنظیم تنظیم والے والے والے سارے وہ سانو ٹکرے حضرت صاحب نوکیا ساح صاحب صاحب دیا گلا گیا تو کہندے روپ ہے وہ زمیندار روپ ہے تنگ ہو کہ میرا ٹھیک جی کرتا ہے میں مدرسہ کے بجائے سے سہنما بنا لگا قسم خدا بھی کر کے لا سک میرے آتے میرے لٹ کے کھا دیں میرے ٹکے نہیں رکھا جب ہر شا ل گئی ہے کسی میرے ملے میں کیا کیا کیا پا جی تیرے قبول قبول کر لیا وہ لوٹ کے بھر جانے میں میں ہوں کئی شہ نہیں رہی ہونا تھا کیوں برباد انہوں نے نگاہ دل چاہیے سی ساری نگاہ چبا دے سانو دل چاہیے انہوں بل چاہیے سی وہ بل لہ لہ کے تیرا کت نہیں چڈیا کیوں چڑیا دل نہ ہوں تنا کو ہے نہیں لبدا لبدا رہے رہے پڑ پٹیا ہوں کہ جی مدرسہ اینج کر لیے کڑیاں نہ بنا لیے میں کہ ہوں جی مل گیا نا تین سڈے مگر مگر چلنا تیرے خدا رسول مگر مگر ہوں یہ نہیں ہونا کہ تو آخ جناب تیری مرضی چلے گی اس سے خدا رسول کی مرضی چلے گی آخر جی بندے سوال کرتے ہیں کہ جی عورتوں کو نہ اس تو لیتا کوئی نہیں لیتا کوئی نہیں اور گل سے آ گئی دیر چاہیے میرے ایک دوست نے جواب دکھتا اس نے کہا یار یہ بتاؤ باہر باہر گھومنے والی عورتیں شریف ہوتی ہیں یا گھر بیٹھی ہوئی اس نے سب نے کہا جی گھر بیٹھے بیٹھنے والی شریف ہوتی ہے اس نے کہا اچھا اس نے کہا یہ بتاؤ شریف تو گھر بیٹھنے والی ہوتی ہیں اس نے کہا جو شریف عورت سے ہے نکاح نہیں کرنا چاہتا وہ کنجر کمینہ ہے یا نہیں انہوں نے کہا ہاں بالکل کمینہ ہے تو اس نے کہا یار کیسے تمہاری مت مر گئی مر گئی ایسی تمہاری عقل ختم ہو گئی تمہیں حیا نہیں آتی جو شریف ہے اس کو کمینہ بنانا چاہیے کمینے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے یا کمینے کو شریف بنانا چاہیے شریف کے ساتھ جانے سبحان اللہ تبدیلی کہڑے پاس ہونی چاہیے جی شریف گھر بہن آئی تو انہوں آنے تھی بھی باہر نکل تو کمی نہیں باندھ بن ڈی کمی شریف نو کمینا بنا کے کمینے کمینے نال سارا ٹبر ہی کا ہو گیا ہوں حق تو بنتا ہے ہے کہ اگلا کمینا نا کو بڑی بناؤ شرابت نو سرو مسلمان ہو انگریز سکول نے کنجر بنایا تو شریف عورت نو دوبارہ بھی کرنا آپ تینوں اصل نویں سو مسلمان کر سمجھ دینا تو شریف بن مسلمان ہو پھر شریف عورت نال تیرا ویاہ کرا دے آپ کیویں بندا ہے کہ نہیں ہوئے او کنجر شریف ہون کے شریف کنجر بن جان ہاں۔ تو ہم بھائی سکول کے سانے جن اوانا نہیں سانے جن دشمن ہیں فرنگی حکومتوں کے کفر کی حکومتوں کے اولن دشمن ہے اولن دشمن یہ اس اس کا سکول کے وجہ سے دشمن ہے کہ یہ سکول اس کا ذریعہ ہے سکول اس کا سبق ہے سکول اس کا ستون ہے یہ فلانسی کے سر پر وہ سب بغیرتی بہن کی بچی قائم ہے سب دل بغیرتی دنیا میں قائم ہے فساد دنگے قائم ہے لہٰذا ہم کس کے

ون سرو